اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام آج پوری دنیا میں ایک چیز کی بڑی سختی سے تلاش ہے ہر نفس چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں آرام ہو سکون ہو چین ہو راحت ہو وہ حاکم ہو یا محکوم ہو امیر ہو یا غریب ہو وہ مسافر ہو یا پردیسی ہو دنیا کا ہر نفس اور دنیا کے ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی میں چین راحت اور سکون اسے میسر ہو جائے اور اس کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں کی جاتی ہیں جس کے جو سمجھ میں آیا وہ وہ کام کرنے لگتا ہے کسی کو سمجھ میں آیا کہ حکومت کے راستے سے سیاست کے راستے سے زندگی میں امن نصیب ہوگا چین نصیب ہوگا وہ ساری زندگی اپنے سیاسی آقاؤں کے پیچھے تگ دو کرتے رہتا ہے زندہ باد مرد آباد اس کی تصویر اور اس کا ذکر ہوتا ہے بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب مال ہو یہ ہر بیماری کا علاج ہے مال سے محکمے فروخت ہوتے ہیں عدالت خریدی جا سکتی ہے روپ ڈالا جا سکتا ہے آدمیوں کے ضمیر کا سودا ہوتا ہے نفوس کا سودا ہوتا ہے معاشرے میں سماج میں عزت ہے تو کوئی اپنی زندگی کا محور مال اور دولت بنا کر ساری زندگی اس کے حصول کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور حلمی مزید کا نعرہ لگاتا رہتا ہے ایک گھر اور ایک پلاٹ اور ایک زمین اور ایک ایکڑ اور یہ گاڑی ہو گئی فلاں گاڑی یہاں بنگلہ بن گیا ساحل کے کنارے سمندر کے کنارے وہاں بن گیا جنگلات میں کرتے کرتے کرتے کرتے اللہ کو متقا سر حق تر تم آخر قبر کی مٹی اس کا منہ بند کر دیتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں مناسب اور عہدوں میں عزت ہے میں متولی بنوں میں پنچایت کا چیئرمین بنوں میں وزیر اعلی بنوں وزیر خزانہ بنوں کاؤنسلر بنوں ایم ایل اے بنوں عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو پازیٹو مثبت انداز میں سوچتے ہیں کہ زندگی کی زندگی میں سکون اور راحت اور آرام لانے کے لیے یہ کرنا چاہیے اور دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو زندگی میں مسائب اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ پہلے تو مسائب اور پریشانیوں کی فہرست بناتا ہے بیماری ایک مصیبت ہے مقدمہ ایک مصیبت ہے پڑوس کی تکلیف بیوی کی تکلیف اولاد کی تکلیف دکان کا نہ چلنا اب صبح شام یہ سوچتا ہے ارے بھائی یہ مصیبت ٹل جائے تو زندگی میں آرام آ جائے اگر یہ مقدمہ میں جیت جاؤں یہ مسئلہ حل ہو جائے کہتے ہیں کہ سر کے بال میں ڈالوں گا اور میں آرام سے سکون سے اور راحت سے اور چین سے رہوں گا بیماری رہی صبح و شام پیٹ کا درد ستا رہا ہے ایک پیٹ کا درد کم ہو جائے بس اور کوئی بات نہیں اللہ سوکھی روٹی دے چٹنی دے پیاز دے جھوپڑی میں رکھے بس یہ دور ہو جائے وہ عامل کے چکر میں لگے گا ویدوں کے چکر میں لگے گا حکیموں کے چکر میں لگے گا ڈاکٹروں کے چکر میں لگے گا لیاب کے چکر میں لگے گا حضرات نہ تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا ہے یہ طے شدہ بات ہے کائنات کے بنانے والے نے اور دنیا کے بنانے والے نے یہ فارمولہ بنایا ہے کہ عزت نہ مملکت میں ہے نہ سلطنت میں ہے نہ دولت میں ہے نہ مال میں ہے نہ عہدوں میں ہے نہ منصبوں میں ہے اور زندگی کا سکون ان مصیبتوں کے پیچھے پڑ کر ان کو دفاع کرنے میں نہیں ساری اچھائیاں ہیں خدا نہ کرے داماد خطرناک مل گیا ستانے والا بہن بھی ستانے والا مل گیا کہنے لگے یا اللہ مال دیا دولت دیا بنگلہ دیا گاڑی دیا شہرت دی عزت دی اور اسے حلق کا کاٹا بنا دیا ایک یہ مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ زندگی میں سکون مل جائے گا اور زندگی میں آرام اور راحت مل جائے اب عاملوں کے چکر سیاسی اثر و رسوخ کہ یہ پریشانی دور ہو جائے اس سے پریشانی دور نہیں ہوتی ہر پریشانی سو پریشانیوں کو جنم دیتی ہے ہر مصیبت سو مسائب کو کے انڈے دیتی ہے یہ علاج نہیں ہے اور اسی میں دنیا مر رہی ہے جو لوگ نماز میں نہیں آتے اللہ نے کہا کہ حیا الفلا کامیابی یہاں عزت یہاں سر بلندی یہاں کیا مطلب ابو یہ کہتے ہیں دکان مال ملے ودھان سبھا کے اندر عہدہ ملے سیاسی کتوں اور آخاؤں کے پیچھے زندہ باد آباد کہہ کر ہمیں شہرت ملے عہدہ ملے اور سماج میں مقام ملے تو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کچھ مل جائے گا اسی لیے تو وہ نماز کے اوقات میں دکاندار دکان میں مشغول ہے سیاسی پجاری سیاسی کتوں کے آگے پیچھے مکھیوں کی طرح بن بنا رہا ہے ودھان سبھا میں قطار لگائے ہوئے ہے ان چیزوں کو ہٹ ہٹ ان چیزوں سے ہٹ کر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ زندگی من موجی کا نام ہے صاحب معشوقہ کو لے کر لیلا کو لے کر گھومنے چلو یہ کیا لگا ہے مال مال ارے بھائی زندگی میں راحت اور زندگی میں سکون مزے نہ ہو اور زندگی میں انجوائے نہ ہو پھر زندگی بھی کوئی زندگی اب وہ گیا پارکوں کا رخ کرنے کے لیے زنا کا رخ کرنے کے لیے شراب کا رخ کرنے کے لیے سیر و تفریح کا رخ کرنے کے لیے لیکن کیا اس سے اس کی طبیعت بھر گئی کیا اسے زندگی میں چین مل گیا کیا لیلا نے اس کے سکون کے خانے کو پر کر دیا کیا سیر و تفریح نے اس کے آرام کے خانے کو پر کر دیا وہ اوٹی کو جا کر آنے کے بعد کشمیر کو جا کر آنے کے بعد یا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے Malaysia Thailand Singapore Europe countries کو جا کر آنے کے بعد اب کہنے لگا ہاں صاحب میں نے زندگی میں کچھ پا لیا ابھی کچھ چیز باقی ہے کچھ پیاس اور کچھ بھوک باقی ہے ایک عہدے کے بعد کہنے لگا کہ کاؤنسلر بن جاؤں گا پھر میں اور کوئی چیز طلب نہیں کروں گا تو کہنے لگا یہ میں لے کے الیکشن میں ذرا قدم رکھ کر دیکھ لو جب کاؤنسلر بن گیا اور جب ایم ایل اے بنا کہنے لگا ارے اس سے کیا ہوتا ہے اسٹیٹ سے یہ تو سینٹرل کے معاملے میں ایم پی بن کر دیکھے ایم پی بنا پھر رونے لگا ہمیں کوئی قلم دان نہیں ملا کوئی عہدہ نہیں ملا کوئی چیئر نہیں ملی کوئی کرسی نہیں ملی اور وہ مل گیا تو کہنے لگا ارے معمولی کوئلے کا عہدہ دے دیا زمین کا عہدہ دے دیا ایجوکیشن کا دیتا کالج کا دیتا اس میں آمدنی زیادہ ہوتی ہر آس کے بعد دوسری آس فٹ پاتھ پر سو رہا تھا کہنے لگا جھوپڑی مل جائے عزت کی عزت کا ایک سایہ مل جائے اللہ نے عزت کا سایہ دیا تو کہنے لگا یہ برسات میں پانی ٹپکتا ہے ذرا سیٹ ڈال لو سیٹ ڈالا تو کہنے لگا کہ بار بار ٹوٹتا ہے ایک مرتبہ مولڈنگ ڈال لو اب مولڈنگ ڈالا تو کہنے لگا کچھ زینت دے دو یہ سیمنٹ لگا اچھا لگتا ہے اب ماربل لگایا اب ماربل لگایا تو کہنے لگا کہ یہ قیمتی پر ہر آس دوسری آس کو پیدا کرتی ہے ہر خواہش دوسری خواہش کو ہر مصیبت دوسری مصیبت کو سمجھ رہا تھا یہ مقدمہ آخری اس کے بعد بیٹی کی شادی کیا معلوم ہوا کہ ایسے سو مقدمے جھیل سکتا تھا یہ کون سی مصیبت آ گئی یہ داماد کی یہ کون سی پریشانی آ گئی یا خود شادی کیا بیوی ناگن بن کے آ گئی اجدا بن کے آ گئی صاحب اچھا تھا زنا کرتے منہ مارتے پھرتا تھا گنا کرتا توبہ کر لیتا یہ زندگی بھر کے واسطے ناگن اپنے گھر میں بیٹھ گئی ایک مصیبت پیدا ہو گئی ایک عذاب اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور دنیا کے طریقے پر آپ عمل کرتے جائیں گے ہر مصیبت کی سیڑھی انگلنے کے بعد دوسری مصیبت اور دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی یہ ہو ہی نہیں سکتا آخر زندگی میں آرام کیسے آئے جو لوگ ابھی جمعہ میں نماز کے اوقات کے اندر باہر ہیں تجارت کرتے ہوئے دکانوں میں بیویوں کے پاس کیا بیوی سے ان کو صحیح معنوں میں سکون مل رہا ہے کیا انہوں نے بیویوں کی یاد میں ایک تاج محل قائم کر دیا ایک لیلا مجنو کی شیریں فرحات کی انہوں نے اسٹوری بنا دی ارے آسمان کے ستارے کم ہیں ایک جھڑی میں سوراخ کم ہے ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے وہ یہ حل نہیں ہے یہ مصیبتوں کو دعوت دینا ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ذکر کی مجلسوں کو چھوڑ کر جمعہ کی محفل کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جانا یہ عذاب کو دعوت دینا ہے عذاب سے نجات پانا نہیں ہے طوفان آیا سیلاب آیا تو آدمی اس طرف بھاگے کہ جہاں سیلاب زدہ علاقہ نہیں ہے آندرا کے ساحلی علاقوں میں سیلاب ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تاکہ آدمی بنگلور آ جائے آدمی راجستھان چلے جائے وہاں بوند بوند پانی کے لیے لوگ ترس رہے اب بجائے وہ اس طرف سفر کرنے کے الٹا سمندر کی طرف جا رہا ہے تو سوائے ہلاکت کے تباہی کے بربادی کے اور کیا ہے مصیبتیں آئیں تو کہا کہ دکان بڑھا لو آمدنی دگنی ہوگی تو علاج کے لیے پیسہ ہوگا عاملوں کے لیے پیسہ ہوگا مقدمے ہو گئے کہا آمدنی بڑھا لو وکیلوں کے لیے پیسہ ہوگا بیماریاں بڑھی آمدنی بڑھا لی کہا کہ نرسنگ ہوم کی فیس بننے یہ علاج نہیں ہے اور ساری دنیا اسی مصیبت کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ بیماری کا علاج بیماری سے کر رہی ہے مصیبت کا علاج مصیبت سے کر رہی ہے دکان ایک مصیبت مال ایک مصیبت دولت ایک مصیبت آن اولاد ایک فتنہ زمین ایک فتنہ پراپرٹی ایک فتنہ فتنوں کا علاج فتنوں سے ہوگا بیماری کا علاج بیماری سے ہوگا ارے انجیکشن سے ہوگا دوائی سے ہوگا ایک آدمی کو ملیریا آیا کئی آیا اب اس کو علاج کرنا ہے تو دوائی دینا بجائے دوائی دینے کے جراثیم کا انجیکشن اس کے جسم میں داخل کیا جا رہا ہے مر جائے گا بیچارہ ان مصیبتوں کے علاج کے لیے جو راستہ دنیا کے کتے اور دنیا کے طالب اپنا رہے ہیں وہ تباہی اور موت کا راستہ ہے وہ بربادی کا راستہ ہے افلاطون اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی حکمت سے ان کو نوازا تھا اور بڑا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مرحمت فرمایا تھا حضرت موسا علی نبینا علیہ سلاۃ وسلم کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے تھے حکیم افلاطون نے حضرت موسا علی نبینا علیہ سلاط وسلام سے بڑا عجیب و غریب سوال کیا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک تالا آسمان کو کمان بنا لے کمان اور تیر ایک چیز ہوتی ہے کمان جو یو شیپ کی ہوتی ہے اور اس میں تیر لگا کر مارا جاتا ہے فرمایا حکیم افلاطون نے حضرت موسا علیہ السلاط وسلام سے پوچھا اللہ آسمان کو کمان بنا لے اور مصیبتوں کے تیر زمین پر برسائے اب آدمی کو بچنے کا ذریعہ کیا ہے کام آگے گا وہ آسمان اتنا بڑا کمان اور ہر تیر نکلنے والا مصیبت ایک مقدمہ ایک بیماری ایک عورت ایک اولاد ایک جو ہے پریشانی ایک بیوی کا ستانا ایک ایسے لاکھوں تیر برسانے والا اللہ ہے اب بچاؤ کا ذریعہ کا بھائی چھوٹی تیر ہے تو کہا یہ جائے گا کہ جہاں تیر جاتی ہے اس سے ہٹ کر آسمان اتنا کنان اور برس اور اس میں جو تیر ہے وہ مصائب کی پریشانیوں کی جائے تو کہاں جائے اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت جو دے رکھی ہے وہ حضرات امبیا نبین علیہ السلات وسلام کو صحیح معنوں میں اللہ نے حضرت انبیاء علیہ السلاط وسلام کو مرحمت فرمایا مندی حضرت حضرت انبیاء علیہ السلاط وسلام سے بڑھ کر دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دی سب سے بڑے عقل مند کائنات کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک آپ جیسا عقل مند پیدا ہوگا نہ شریف پیدا ہوگا نہ صاحب علم پیدا ہوگا اوتی تو علم الاولین والآخرین آپ نے فرمایا علم اب تک جو نازل ہوا اللہ نے مجھے مرحمت فرمایا اور علم جو قیامت تک آئے گا اللہ نے وہ بھی مجھے دے دیا پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئیں گے کوئی پیغمبر آنے والے نہیں کوئی نبی آنے والے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام تشریف لائیں گے وہ بھی آخا کے امتی اور غلام بن کر آئیں گے پیغمبر کے حصے سے نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر عمل نہیں کریں گے قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کی نماز اور روزے پر عمل نہیں کریں گے آخا کی امت بن امتی بن کر رمضان میں روزے رکھیں گے اور عام امتیوں کی طرح آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آخا کی نبوت جو قیامت تک جاری اور ساری ہے یہ کیسے ہے تو فرمایا کہ العلماء ورثت الانبیاء یہ علماء جو ہیں نبی کے وارث ہیں وہ انما لمیور رسودینار ولادی رحما کہا جب وراثت کی بات آتی ہے اور جب حقداری کی بات آتی ہے فوراً کوٹھی بنگلہ دولت مال اس کا تصور آنے لگتا ہے آخا نے کہا اس کو تو تم اپنے دل و دماغ سے نکال دو میرے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے میں جب دنیا سے پردہ کیا تو میرے گھر میں چراغ تو تھا لیکن اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل موجود نہیں تھا اس کی بات تو تم نکال دو کہ دینار اور درہم کے کوئی وارث بنے گا اب وارث علم میں وارث جہاد میں شہادت میں یہ کون ہیں علماء کرام ہیں تو جب پیغمبر کو اللہ نے سب سے اونچا علم دیا پیغمبر کو اللہ نے سب سے اونچی حکمت دی تو نبی کے جو وارثین ہیں قیامت تک دنیا کے اہل علم فلاسفر حکما جیسے نبی کے زمانے میں نبی سے مقابلہ کر کر جیت نہیں سکتے تھے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ سائنس کا علم ہو وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو وہ فلکیات کا علم ہو وہ ارضیات کا علم ہو وہ سمندر کا علم ہو وہ شجر کا علم ہو وہ بحر کا علم ہو وہ زمین اور دنیا کا علم ہو وہ آخرت کا علم ہو علماء سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا اس لیے کہ یہ علماء نبی کے وارث ہیں اور نبی کے جانشین ہیں کائنات میں سب سے قیمتی علم انبیاء علیہ السلاط وسلام کو دیا اور جو علیہ صاحب کو دیا اور اس امت کے علماء جو آخا کے جانشین ہیں یہ بھی آخا کے وارث ہیں جیسے آخا سے ابو جہل ٹکر لے کر ہار گیا ابو لہب ہار گیا ادبا ہار گیا شیوا ہار گیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول ہار گیا عبداللہ ابن سبا ہار گیا اسبد انسی جھوٹا پیغمبر ہار گیا قیامت تک جھوٹے پیغمبر پیدا ہوتے رہیں اور منافق پیدا ہوتے رہیں ابو لہب پیدا ہوتے رہیں ابو جہل پیدا ہوتے رہیں جیسے نبی سے نبی کے زمانے میں ورجنل ابو جہل لہب ہار گیا ابو لہب ابو جہل ہار گیا عبداللہ ابن ہار گیا تو نبی کے وارثین سے ابو جہل کے نائب بھی ہار جائیں گے یہ اللہ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے نبی کی نبوت موجزہ نبی کا قرآن موجیزہ نبی کی حدیث نبی کے حدیث موجیزہ نبی کا علم موجیزہ تو نبی کی وراثت بھی موجیزہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور موجزے کو جو چھیڑے گا خدا کا قہر آئے گا خدا کا عذاب آئے گا موجزے سے جو الجھے گا اللہ کا عذاب آئے گا نبی کو چھیڑنے پر اللہ کا عذاب نبی کے موجزوں کو چھیڑنے پر اور نبی کے موجزوں کا تمسکر اور ٹھٹا اڑانے پر اللہ کا آزاد یہ خدا کا قانون ہے یہ خدا کی فطرت ہے جیسے نبی کی نبوت موجودہ نبی کا موجزہ بھی خدا کا کرشمہ ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا علماء اگر امریکہ ٹکر لیتا ہے اور ان سے ٹھٹا کرتا ہے مذاق کرتا ہے امریکہ اور برطانیہ اور یہ گوری چمڑی والوں کی تباہی و بربادی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے نبی کے بارشوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے مدرسوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے دارلوم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے صفا کی شاخوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے دار ارکم کی نورانی کرنوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے حرم پاک اور گمد خزرا سے نکلنے والی کرنوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نبی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے تو نبی کے معجزے سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے مسجد نبی کا معجزہ ہے مدرسہ نبی کا معجزہ ہے علم نبی کا معجزہ ہے علماء نبی کے معجزے ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کرے گا دیکھیے کعبہ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا جب اصحاب فیل نے اس کے ساتھ ٹکر لی اللہ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہ نے جب چھیڑ چھاڑ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج کر ابابیل کو بھیج کر الم تارا کئی پفال ربو کا بھی الفیل الم اجال قید فی تدلیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابراہ کے لشکر کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا میرا رب قادر مطلق تھا کہ زمین کو حکم دیتا اے زمین تو شک ہو جا ابراہ کو تو اپنے اندر سمولے اور تباہ اور برباد کر دے میرا رب قادر مطلق تھا کہ آسمان کو پھاڑ کر انگارے برسا کر ابراہ کے لشکر کو نیست نابود کرا تھا ابراہ کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اس کے تکبر کو مٹی میں ملانے کے لیے پیروں تلے روندنے کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے مسلمانوں نبی سے چھیڑنا نبی کے موجزے سے چھیڑنا نبی کی کرامتوں سے چھیڑنا مسجد سے الجھنا مدرسے سے الجھنا داڑھی سے الجھنا تگڑی سے الجھنا یہ قوم کے لیے قطرے کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ وہ ابابیل جسے ایک انسان مٹھی میں مسل سکتا ہے ان کو بھیج کر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچی مٹی کے کن کر ان کے اوپر نازل کر روایت میں آتا ہے کہ وہ ہاتھی کے سر میں جاتا پیٹ میں جاتا پہانے کے جگہ سے نکل کر بارود کام کرتا اور اس کو نیست و نابود کرتا اور ابراہ کے لشکر کے کسی فوجی کے سر میں داخل ہوتا تو پاخانے کی جگہ سے نکل کر اس کو پھاڑ دیتا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہم اگر کسی کو تباہ کرنا برباد کرنا ہے تو کسی عذاب اور کسی انگاروں کی کسی طوفان کی اور کسی سیلاب کی اور کسی سونامی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے ابرہ جیسے ہاتھیوں والے لشکر کو ہم نے ابادیل جیسی چڑیا کے ذریعے سے کچی مٹی سے ہم نے تباہ کیا برباد کیا ہم نمرود کو آگ کے حوالے کر سکتے تھے ہم نمرود کو سمندر کے حوالے کر سکتے تھے ہم نمرود کے لیے زلزلہ بپا کر سکتے تھے ہم نمرود کے اوپر شہاب صاحب ٹوٹا ہوا ستارہ اس کے سر پر ڈال کر پھاڑ سکتے تھے لیکن ہم نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے تباہ کر کر برباد کر کر ہم قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان اور میرے محبوب کے غلاموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں بابری مسجد کے قاتلوں سے ہم انتخاب لینے والے ہیں اقسا کے قاتلوں سے ہم انتخاب لینے والے ہیں گجرات کی مسجدوں کے قاتلوں سے ہم انتخاب لینے والے ہیں مسجد یہ موجزہ ہے پیغمبر کا ملا موجزہ ہے مدرسہ موجزہ ہے جیسے نبی کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے کوئی نہیں بچتا نبی کے موجزے کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے کوئی نہیں بچتا حضرت صالح علیہ السلام قوم کے لوگوں نے کہا پہاڑی سے اوٹ نہیں نکالو کہا کہ یار کیوں خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو اللہ کی قدرت کو چیلنج دیتے ہو تو کہا کہ نہیں آپ دکھائیے تو صحیح تو ہم ایمان لے کر آئیں گے اسلام لے کر آئیں گے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑی سے کی نکلی اب جب معجزہ بپا ہو گیا پیغمبر نے معجزے کو ظاہر کر دیا پیغمبر نے پہاڑی سے اونٹنی کو نکال دیا کہا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ نبی کا موجودہ ہے اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ اٹھنی پانی پیا کرے گی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ سلاۃ وسلام کی قوم نے اس موجزے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے قوم کہ قوم نے اس کے ساتھ مذاق کیا اس کے ساتھ تمسکر کیا اور اس کا ٹھٹا کیا نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اس آندھی کے ذریعے سے اس وہ قوم تبار برباد ہو گئی اللہ کا خاتون اللہ کا دستور کا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے موجزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ چیک کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کا قہر آتا ہے آج ساری دنیا کے اندر پورے عالم کے اندر یہ جھوٹے خدا نے یہ وقت کے دجال نے یہ وقت کے فنون نے یہ وقت کے نمرود نے ایک قسم کی حیبت کو بپا کر رکھا ہے کبھی وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے کبھی مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کی طرف وہ بوسینیا کی سرزمین کے اندر ہاتھ بڑھاتا ہے وہ فلسطین کی سرزمین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو لے کر زمین پر لٹا کر اس پر بلڈوزر وہ چلاتا ہے اور کبھی ماں اور بہنوں کی آبرو ان کے ماں باپ کے سامنے لوٹتا ہے وہ حیبت زدہ کرنا چاہتا ہے وہ کارخانوں کو کبھی جلاتا ہے وہ گجرات بنانے کی کبھی دھمکی دیتا ہے وہ کبھی مساجد پر حملہ کرتا ہے کبھی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتاتا ہے کبھی داڑھی اور پگڑی کو نشانی بتاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے نشانی ہے ابھی حال میں انیس سو ترانوے کے اندر جو بم دھماکے ہوئے بامبئی کے اندر اس کا ایک ملزم فرار تھا وہ کہیں دبئی وغیرہ چلا گیا تھا اور فرضی پاسپورٹ اور فرضی نام سے وہ بمبئی آیا جایا کرتا تھا وہاں کی کرائم برانچ کی آنکھوں میں دھول جھونکا کرتا تھا پولیس کا معاملہ اور اس ملزم کا معاملہ یہ چو ہے بلی کا کھیل ہے خدا جانے رشوت دے کر آتا تھا یا کیا کرتا تھا وہ جانے اللہ جانے لینے والا جانے ورنہ کیسے ممکن ایک بم دھماکے کا ملزم سترہ سالوں سے ایئرپورٹ میں اور امیگریشن کے اندر کسٹم آفس میں پولیس اور جاسوس اور خفیہ محکموں کے آنکھوں کے اندر دھول جھونکتا رہے سوائے رول کال کے رشوت کے گھوس کے اور غالباً کوئی چیز نہیں ہوگی اور جب یہ لینا دینا بند ہو گیا تو کرائم برانچ نے طے کیا کہ اس عبد الرشید کو گرفتار کیا جائے بہرحال یہ چوہے بلی کا کھیل تھا جو اب ختم ہونے والا تھا ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں کبھی مسلمان قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا کبھی مسلمان نے قانون کا کھلواڑا نہیں کیا بابری مسجد کی بات ہو بامبے فساد کی بات ہو بٹلہ ہاؤس کے اندر انکاؤنٹر کر کر عاطف اور ساجد کو مارے جانے کی بات ہو مسلمان یہی بات کہہ رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے عدالت کے اندر انصاف کرایا جائے عدالت کے اندر اس کی جو ہے انکوائری کرائی جائے اور اس پر مقدمہ چلایا جائے ملزموں اور مجرموں کو کئی فردار تک پہنچایا جائے مسلمان باوجود عدالت سے دھوکہ کھا کر بھی عدالت سے منہ کی کھا کر بھی آج پچاس سال کے بعد بھی آج مسلمان یہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ عدالتوں پر ہمارا بھروسہ ہے عدالتوں پر ہمارا ایقان ہے کبھی مسلمان نے عدالت کا مذاق نہیں اڑایا کبھی مسلمان نے عدالت کا ٹھٹا نہیں اڑایا لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ بامبئی کی ایک عدالت نے جب ایک ملزم کو جو سکس الیون کے معاملے کے اندر یعنی تاج ہوٹل وغیرہ پر جو فائرنگ ہوئی عامر قصاب کو اس نے سزائے موت دی اور اس نے فہیم انصاری کو اور اس کے ایک ساتھی کو اس نے بری کر دیا عدالت کے فیصلے کا احترام کا تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے عامر قصاب کے فیصلے کو آمنا صدقنا کہا عدالت کی توصیف کی گئی وکیل کی تعریف کی گئی تو عدالت کا اگر احترام ہوتا تو فہیم انصاری کے معاملے کے اندر بھی کہا جاتا کہ ماشاءاللہ عدالت نے ایک جو ہے آدمی کی زندگی دے دی ان کے ماں باپ کو ان کی لاٹھی دے دی اور ان کا سہارا دے دیا لیکن میڈیا نے کہا کہ قصاب کے بارے میں فیصلہ صحیح ہوا اور الدین اور فہیم انصاری کے معاملہ کے اندر دھوکہ ہو گیا ہم عدالت عالیہ سے سپریم کورٹ تک جا کر ان کو ملزم ٹہرائیں گے مجرم ٹہرائیں گے عدالتوں کا مذاق برادران وطن نے کیا اس ہندو قوم نے کیا اس قوم کے لوگوں نے کیا بابری مسجد کو شہید کر کر وہ دن کے اجالے کے اندر کہتے رہے ہم ملزم ہیں مجرم ہیں ہم نے بابری مسجد کی ان سے اینٹ بجائی ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ایودھیا کا انتخاب گجرات کے اندر ہم نے لیا ٹرین کو جرانے کا ہاں، انتخاب ہم نے گجرات کی گلی گوچوں کے اندر ہم نے لیا یہ کہہ رہے ہیں عدالت کو چیلنج کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر کبھی مسلمانوں نے عدالت کا ٹھٹا نہیں کیا قانون کا ٹھٹا نہیں کیا قانون کے مجرم یہ ہیں دیش کے دشمن یہ ہیں دہشت گرد یہ ہیں انہوں نے دیش کی عدالتوں کا اور ملک کی عدالتوں کا ٹھٹا کیا سیکولرزم کا جنازہ نکالیا جمہوریت کا جنازہ نکالا اور انہوں نے ایک وہ گھنونا مزاق کیا جو امریکہ میں ہاں میں ہاں ملا کر کیا جاتا ہے کہ جب اس کو وہ عبد الرشید خان کو گرفتار کیا جانے لگا یہ چوہا تھا وہ بلی تھی وہ چوہا بلی کو کھاتا کوئی ایک نیا فارمولا نہیں تھا یہ کوئی نیا گیم نہیں تھا اور دنیا نے کوئی نیا کھیل نہیں دیکھا تھا ہزاروں لاکھوں سال سے بلی چوہے کا شکار کرتی ہے کبھی چوہا بھاگ جاتا ہے اور کبھی بلے کے جو ہے پنجے میں آ جاتا ہے یہ کوئی نیا کھیل نہیں تھا لیکن جب اس کو شکار کیا گیا تو افسوس کی بات یہ ہے ایک مسلح دکھایا گیا اس کو ٹوپی پہنائی گئی علماء کرام عام طور پر سعودی جا کر جو رومان لاتے ہیں جس کو شیوخ استعمال کرتے ہیں وہ رومال اس کو پہنایا گیا اور اذان حرم شریف کی مکہ مکرمہ کی بیک گراؤنڈ ڈالی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس بم دھماکے کا تعلق حرم پاک سے ہے الیاز باللہ اللہ اکبر لا کر اذان لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے ٹوپی اور رومان مکہ مکرمہ کا دے کر وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت گرد ہے قسم سے تعصب کیا مسلمانوں کو بدنام کیا مسلمانوں کو ذلیل کیا ہر چھوٹے بڑے فساد کے بار جس کو ہندو لوگوں نے اجمیر کے اندر اور مکہ مسجد کے اندر اور مالیگاؤں کی مسجد کے اندر بم دھماکہ کیا کرے جیسے سیکولر پسند لوگوں نے اس کی طرف اقدام کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ مسلمان اس ملک کا دہشت گرد نہیں ہے امن پسند ہے بم دھماکے کرنے والے کوئی اور ہیں لیکن کتنوں کی زندگی تباہ ہو گئی کتنوں کی زندگی برباد ہو گئی کتنے الدین اور کتنے فہیم انصاری ابھی جیل کی کوٹروں کے اندر سڑ رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ان کی ماں کے جنا سے نکل رہے ان کے باپ کی آنکھوں کی بسارت چلی گئی ہر عید کے موقع پر ان کے گھر سب مسلمانوں کے گھروں میں سویاں پکتی ہیں اور بریانی کی مہک آتی ہے ان کے گھروں میں سسکیاں آتی ہیں ان کے گھروں میں رونے کی آواز آتی ہے ان کے گھروں میں آنسوؤں کی ایک قطار نکلتی ہے دروازے میں ہوا کا کوئی جھونکا لگتا ہے ہوا کی کوئی آہٹ لگتی ہے بوڑھی ماں اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر دروازے کی طرف اس آس سے بھاگتی ہے کہ شاید میرا کھویا ہوا بیٹا مل جائے ثابت ہو چکا ہے کہ بم دھماکے کرنے والے کون ہیں ملزم کون ہیں مجرم کون ہیں اس دیش کے دہشت گرد کون ہیں غدار کون ہیں وفادار کون ہیں لیکن پھر بھی شک کی سوئی مسلمانوں کی طرف مداری سے عربیہ کی طرف ابھی حال میں دارلوم دیوبند کے فتوے کو لے کر پورے عالم کے میڈیا نے اس کو اچھالا عورتوں کے حقوق کا یہ استحصال کرتا ہے عورت کو نوکری سے منع کرتا ہے عورت کو یہ کام کرنے سے وہ کام کرنے سے منع کرتا ہے کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ابھی آج ہمیں جمعہ کی نماز سے پہلے جمع علماء ہند کی طرف سے مولانا عبد الخالق مدراسی جو دارال دیوبند کے نائب محتمین ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے ہر خطیب کے پاس ایک مراسلہ بھیجا اس فتوے کا عکس بھیجا زیرکس بھیجا کہ اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے صرف اس لیے ان کی چال کہ یہ علماء یہ مدارس اور یہ مساجد نبی کی وراثت ہے اور نبی کا معجزہ ہے ان سے قوم کو توڑ دیا جائے تو پھر قوم کا شکار کرنا آزاد ہوتا ہے آسان ہوتا ہے وہ جانور جو کسی مالک کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اس کی رسی بنی ہوتی ہے اس کو چرانا مشکل ہوتا ہے اس کو چھیڑنا مشکل ہوتا ہے اور اس کی رسی کو کاٹ دیا جائے اور وہ جانور گلی کوچوں کے اندر پھرنے لگے اس کو شکار کرنا اور اس کو ستانا آسان ہو جاتا ہے یہ کوشش ہے امریکہ کی یہ کوشش ہے برطانیہ کی یہ کوشش ہے گورے چمڑے انگریزوں کی کالے ہندوؤں کی کہ مسلمانوں کا رشتہ مداری سے توڑ دیا جائے ایک افسوسناک واقعہ اور حیرت ناک واقعہ اور بلکہ بڑا شرمناک واقعہ ہندوستان کی جمہوریت میں اگر ذرہ برابر شرم ہوتی حیا ہوتی وہ ڈوب برتا دارلوم دیوبند کے ایک مائے ناز استاد جو کرناٹک کی سرزمین کے اندر بھی خدمت انجام دے چکے ہیں ہندو پور کے اندر بھی کافی عرصے تک وہ مدرسے کے اندر محتمی میں رہ چکے ہیں اور بسن گڑی وغیرہ میں بھی تفصیلی خدمات انجام دے چکے ہیں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی دامودیا ان کے فرزند ارجمن ہیں حضرت مولانا نور الہدا صاحب بستوی ضلع بستی کے اندر ان کا مدرسہ ہے اور دیوبند کے اندر فاروقیہ اور عمر فاروق نام کے دو ان کے ادارے ہیں تین ان کی نگرانی میں مدرسے چل رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں یہاں بنگار پیٹ جو کرناٹک کا علاقہ ہے وہاں ایک مسجد الہی ہے وہ اس میں خطیب و امام تھے دارلوم دیوبند کے استاد کے بیٹے اور باشندے ضلع بستی کے اور تین مدرسے چلانے والے پچیس سے زائد مرتبہ انہوں نے برطانیہ کا سفر کیا ہے تعلیمی اور اصلاحی اور مدرسے کی سفارت سفیر بن کر انہوں نے سفر کیا ہے کئی مرتبہ امیگریشن سے گزرے ہیں کئی مرتبہ کسٹم سے گزرے ہیں کئی مرتبہ خفیہ محکمے سے گزرے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہ ہوائی جہاز اڑنے والا ہے ہم بھی اڑنے والے ہیں ایک دیہاتی کی زبان ایک سیدھی سادی زبان نہ اس میں دہشت کی بو ہے نہ اس میں بم کا ہوا ہے صرف اسی بات پر ان پر ایک دفعہ لگائی جاتی ہے ان کے مال کی جانچ کی جاتی ہے ان کے ٹیلی فون کالز کی جانچ کی جاتی ہے اور تہاڑ جیل کے اندر تین دنوں کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا ہے مقدمے کی تلوار سر پر لٹکی ہوئی اور ضمانت پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے ایک طرف تصویر کا یہ رخ دیکھیں کہ حضرت مولانا نور الہدا صاحب جانی پہچانی شخصیت دارلوم دیومن کے عظیم الشان فرزن پچیس سے زائد مرتبہ جنہوں نے برطانیہ کا سفر کیا ہے یہ کوئی پہلا سفر نہیں تھا وہ سفر کے آداب اور قوانین کو جانتے ہیں وہ ہوائی جہاز کے بول چال اور اس کی تہذیب اور اس کے کلچر کو وہ جانتے ہیں صرف ایک شبے کی بنیاد پر ذلت کے ساتھ پٹکڑیاں لگا کر ان کو تہاڑ جیل بھیج دیا جاتا ہے کرناٹک کا پرمود متعلق وہ صاف کہتا ہے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو آگ لگاؤں گا میں فرقہ وارانہ فساد بپا کروں گا ان کو تباہ کروں گا ان کو برباد کروں گا ان کے فلاں فلاں علاقوں کے اندر کثرت سے ان کی دکانیں ہیں ایک طرف ایک چھوٹی سی بات پر ایک عالم دین کو تہاڑ جیل بھیجنا اور ایک طرف انل اعلان فرقہ وارانہ فساد کی بات کرنا قتل عام کی بات کرنا امن کو خراب کرنے کی بات کرنا چین و سکون کو ختم کرنے کی بات کرنا اور ہندوستان کی سیکولرزم اور جمہوریت کے جنازے کو نکالنے کی بات کرنا اور قانون اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے پیروں تلے جوتوں تلے دبانے کی بات کرنا کوئی اس کو آنچ نہیں آتی بلکہ اس عزت کے ساتھ سیکورٹی دے کر اسے محفوظ کیا جاتا ہے ہندوستان کی عدالت کے یہ دو رخ ہیں ہندوستان کی سیکولرزم اور جمہوریت کے یہ سکے کے دو رخ ہیں ایک طرف مولانا نور الہدا صاحب ہیں اور دوسری طرف آپ کی سرزمین کے یہ پرمود متعلق صاحب ہیں کہ جن کی یہ زبان ہے اور جن کے وہ جملے ہیں مدارس قائم کر وہ امن اور شانتی کا پیغام دے رہے ہیں وہ اولاد کی خدمت کر اولاد کی عظمت کو بجا لانے کا پیغام دے رہے ہیں وہ ملک کی سلامتی کی فکریں کر رہے ہیں وہ دنیا کے چپے چپے میں جا کر جھولی پھیلا کر ہندوستان کے اکنامکس کو اور ہندوستان کے فائنانشیل کو بڑھاوا دے رہے ہیں ایک طرف ہندوستان کے خاندان کے مجاہد آزادی کا فرزن اور ایک ایسا ادارہ جس نے مجاہدان آزادی کو جنم دیا اس سے تعلق رکھنے والا اس کو ایک بول پر قید خانے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور دوسرا وہ انسان جو قتل عام کی بات کرتا ہے بربادی کی بات کرتا ہے تباہی کی بات کرتا ہے فساد کی بات کرتا ہے مسلمانوں حالات بڑے نازک ہیں مجھے کوئی اخباری تراشے اور اخباری واقعات اور نیوز کے جو ہے تراشے بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ہندوستان بہت پہلے سے ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو تباہ کرنے اور برباد کرنے پر ہاشم پورا کا جو فساد ہوا اور اس سے پہلے کے جو فرقہ وارانہ فساد ہوئے وہیں سے اس نے اپنی یہ بی سی ڈی کو شروع کر دیا تھا مسلمان صبر کی چوڑیاں پہنتا رہا مسلمان ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا رہا ہاشم پورے کے اندر جب پی ایس سی کے نوجوانوں نے اپنی ٹرک کے اندر نوجوانوں کو یہ کہہ کر کہ اس علاقے میں ہندو تمہیں مار دیں گے تمہاری عزت تمہاری جان و مال پر آفت ہے اپنی ٹرک میں سفار کر جو ہے سوار کر کر ان کو ندی کے کنارے لے جا کر ان کی آنکھوں کو پھوڑ کر ان کے کانوں میں شیش پگلا کر ڈال کر ان کی کن پٹیوں پر اور سینوں پر بندوق سے مار کر ان کی لاشوں کو ندی کے حوالے کر دیا گیا مسلمان اگر اسی وقت جگ جاتا مسلمان انتخاب کی آگ میں سلجھ جاتا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ملیانہ کا کنواں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا کہ جس کنویں کے اندر نوجوان مسلمانوں کو مار کر ڈال کر چونا ڈال دیا گیا آسٹ ڈال دیا گیا تاکہ ان کی ناشے پانی کے اندر جو ہے مل جائے اگر ہاشم پورے میں اگر نہیں سدھرا تھا تو کم سے کم ملیانا کے اندر مسلمان کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا یہ مسلمان ملیانا میں کھڑا نہیں ہوا تو پھر میرٹ کے اندر چن چن کر مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا برباد کیا گیا مسلمان کی صبر کی چوڑیاں ابھی ہاتھوں سے نہیں نکلی پھر مراد آباد کے عیدگاہ کے اندر خنزیروں کو چکڑ کے اندر ڈبا کر گندگی کے اندر ڈبا کر ان کی صفوں کے اندر چھوڑا گیا ان کی عزت کو للکارا گیا ان کی غیرت کو للکارا گیا ان کے ایمانی اور جذب جہاد کو للکارا گیا مسلمان نے کہا نہیں ابھی ہم عدالت پر بھروسہ کریں گے ابھی ہم جو ہے پلا کریں گے پلا کریں گے اس کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر ایک نئی راہ پکڑی کالجوں کی طرف رخ کرنے لگے یونیورسٹیوں کی طرف رخ کرنے لگے کہ ہم کو تعلیم پانا چاہیے آبا اجداد کے پیشے سے ہٹ کر ہمیں ماہرین علوم و فنون بننا چاہیے تو پھر اس کے بعد گجرات کی لیب کے اندر وہ سبق دیا گیا وہ سبق دیا گیا نوجوانوں کو گرفتار کر کر کہ مسلمان کالج کا رخ بھولا بیٹا مسلمان یونیورسٹی کا رخ بھولا بیٹا پھر ہندوستان کے چپے چپے میں انہی ہندو کے سناتن لوگوں نے اور انہی ہندو کے جو ہے تنظیموں نے جگہ جگہ بم دھماکے کر کر مسلمانوں کے پیروں کو توڑا گیا ان کے کانوں کو ان کے آنکھوں کو ان کے جسموں کو مفلوج کیا گیا حتیٰ کہ دلی کے اندر بٹلہ ہاؤس کے اندر ایک ایسا شرمناک واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کی سیرت اگر ذرہ برابر ہوتی شرم اگر ذرہ برابر ہوتی مسلمان اس خون کو معاف نہیں کر سکتے تھے آزم گڑھ کے دونوں نوجوان عاطف اور ساجد نام کے ایک فرضی انکاؤنٹر کے اندر ان کو ماسٹر مائنڈ بتا کر بم دھمام کے دلی کا ان کو قتل کر دیا گیا اور آج تک اس کی عدالت کی انکوائری سے حکومت آنکھ مچولی کر رہی ہے مسلمان تو کتنے خون معاف کرے گا مسلمان تو ملیانہ کے کتنے کنووں کو دیکھے گا مسلمان تو ہاشم پورہ کی کتنی ندیوں کو دیکھے گا مسلمان تو مراد آباد کی کتنے سوروں کو سفوں کے درمیان آتا ہوا دیکھے گا کب تک تو مال کے پیچھے بھاگے گا کب تک تو دولت کے پیچھے پیچھے بھاگے گا کب تک تجوریوں کی غلامی کرتا رہے گا آتف اور ساجد کی ماں تڑپ تڑپ کر انہوں نے اس کی جان کو دے دیا فہیم انصاری جس کی بیوی گھروں <coughs> کے گھروں کے اندر برتن دھونے کے لیے جا رہی تھی اور اس کے گھر کے والدین رو روڈ کے اندر ٹھیلے میں اور پلاسٹک کے کور بیچنے پر مجبور ہو گئے فہیم انصاری ہمیں معاف کرنا سباہ الدین ہمیں معاف کرنا اوپ دولت کے پیچھے لگی ہوئی ہے قوم مال کے پیچھے لگی ہوئی ہے ایسے فہیم اور ایسے سباہ الدین ستر ہزار افراد ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کوئی مقدمہ قائم کیے بغیر ان پر بڑے بڑے ان کو الف نہیں آتا یہ بھی سی ڈی نہیں آتا لکھنا پڑھنا نہیں آتا کسی بھی حادثے کا ماسٹر مائنڈ بتا کر ان کے جیل کے پیچھے ڈال دیا گیا ان کی ماں کو ستایا گیا ان کے باپوں کو ستایا گیا ان کے اولاد کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا گیا گلی کے لوگ محلے کے لوگ ان کی ماں کو ان کے باپ کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں یہ دہشت گرد کی ماں ہے یہ دہشت گرد کا باپ ہے کوئی قصور نہیں کوئی جرم نہیں ہے اور پھر مقدمہ چلتا ہے تو عدالت یہ کہہ کر کہ یہ بری ہے اور ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا پولیس نے جو الزامات لگائے وہ غلط ہے یہ کہہ کر عدالت نے ایک جھٹکے کے اندر سولہ سال کو کسی کو کسی کو سترہ سال کو بڑی ذمہ قرار دیتی ہے اس کی بیوی کا سہاگ کون لائے گا ان کے اولاد کی یتیمی کے دعوت کو کون دور کرے گا اس کی ماں کو جو گالیاں مل رہی تھی ایک دہشت گرد کی ماں ہے اس کے باپ کو جو الزامات سہ رہا تھا بازار میں وہ سودا خرید نہیں سکتا تھا گلیوں میں جا نہیں سکتا تھا عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا لوگ کہتے لو دیکھو دہشت گرد کا باپ آ گیا کون ان کے خون کا انتخاب لے گا سوائے اس کے کہ ہم مال کے پیچھے پڑے ہیں مسلمانوں کے شادی خانوں کو دیکھو مسلمانوں کی دعوتوں کو دیکھو مسلمانوں کے بلڈنگوں کو دیکھو آج ان کے گھر کی عورتیں جو عزت دار عورتیں غیروں کے گھروں کے اندر فہیم انصاری کی بیوی غیروں کے گھروں میں جا کر وہ برتنیں دھو کر اپنا پیٹ پال مار رہی ہے الدین کا باپ رو رو کر اس کی آنکھوں کی بسارت جا چکی ہے ہم آج یہ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور سن کر دعا کے کچھ جملے کہہ کر یا ایسے کے آنکھ پر جسم پر مکھی بیٹھی ہو ہم دفع کر دیتے ہیں ہم نے کسی کا غم لینا سیکھا نہیں ہم نے کسی کا درد لینا سیکھا نہیں مسلمان کی تعریف میرے آخا میرے محبوب نے جو فرمائی وہ یہ نہیں فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی داڑھی بڑی ہو مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ سر پر پگڑی ڈالتا ہو مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ کعبے کے اندر اعتکاف کرتا ہو مسلمان وہ ہے جو مسجد کے بیدارے باندھتا ہو مسلمان وہ ہے جو موٹے موٹے گمبد کو بناتا ہو مسلمان وہ ہے جو ایئر کنڈیشن مساجد کی تعمیر کرتا ہو مسلمان وہ ہے جو چاول کے موٹے اور بکرے کا گوشت مدارس کو دیتا ہو مسلمان وہ ہے جو یتیم خانوں کی تولیت کرتا ہو بے شک مسجد کو تعمیر کرنا ثواب ہے بے شک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ثواب ہے بے شک جو ہے مساجد کی تعمیر اور یتیم خانوں کی تعمیر ثواب ہے لیکن عاطف کو پوچھنا بھی تو ثواب تھا ساجد کو پوچھنا بھی تو ثواب تھا ملیانہ کا حساب لینا ثواب تھا ہاشم پورے کا حساب لینا ثواب تھا مراد آباد اور میرٹھ کا حساب لینا ثواب تھا اور گجرات کا حساب کا چپتا کرنا ثواب تھا بابری مسجد کا محاسبہ کیا ثواب نہیں تھا کیا فلسطین کا خون کا انتقام ثواب نہیں تھا کیا نمنات اور سوڈان کے بارے میں تفکر کرنا کیا یہ ثواب نہیں تھا ہم کو جماعتوں میں امریکہ نے بانٹ دیا اور جو جماعتیں تھیں اسے بھی توڑ کر رکھ دیا اور جو تنظیمیں تھیں اسے بھی بانٹ کر رکھ دیا میں دیوبندی تو دیوبند والے جنتی غیر دیوبندی جہنمی میں تبلیغی تبلیغ جنتی اور غیر تبلیغی جہنمی عالم عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تبلیغ سے نہ جوڑے عرس والا کہتا ہے جب تک عالم عرس نہیں کرتا حوالی نہیں کرتا اور مزار پر اپنا وقت نہیں لگا لگاتا جھنڈا نہیں لگاتا اس وقت تک وہ عالم نہیں ہوتا ہم تنظیموں میں بٹ چکے ہیں ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں امریکہ اپنی سازش کے اندر کامیاب آ ہو چکا ہے دارلوم جیسا ادارہ جس نے انار کے درخت کے نیچے دو محمودوں سے اپنی شروعات کی تھی جس نے امداد اللہ مہاجر مکی جیسے مجاہد آزادی کو پیدا کیا تھا جس نے شیخ الہند جیسے کو پیدا کیا تھا جس نے رشم رومان کی تحریک کو شروع کیا جس نے شیخ الاسلام جیسا نرالا وہ تنہا مجاہد آزادی کو پیدا کیا تھا کہ وقت کے تھپیڑوں سے اور وقت کے طوفانوں نے اس کو کچھ اس کے رخ کو نہیں موڑ سکا وہ ثابت قدمی کا پہاڑ بن کر انگریزوں سے ٹکر لیتا رہا انگریزوں کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہو کر جب اسے وکیل نے کہا کہ جھوٹ بولنا جان بچانے کے لیے جائز ہے تم کہہ دو کہ تم نے جو فتوا دیا کہ ملٹری کی انگریز کی ملٹری میں انگریز کی پولیس کے اندر داخل ہونا حلال ہے آج کہہ دو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں آج یہ رومال سر پر امامے کے طور پر نہیں مانگ کر آیا ہوں میں کفن لے کر آیا ہوں میں جامع شہادت کا متمنی ہوں میں اس فیصلے کا متمنی ہوں کہ وقت کی انگریز حکومت مجھے باغی قرار دے کر مجھے سولی پر لٹکا کر مجھے ہوروں سے ملا دے اور مجھے جنت میں پہنچا دے ایسے مجاہدان آزادی اگر وہ نہ آتے آج رب کے رب کعبہ کی قسم ہندوستان آزادی کی شوا کو نہ دیکھتا اور اجالے کا اور کرنوں کو نہ دیکھتا ایسے دارال کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنا جمعیت کے اندر پھوٹ پیدا کرنا اور جماعت کے اندر جہاد کے جذبے کو سرد کرنا یقیناً یہ گورے انگریزوں کی سازش ہے اس نے فرقوں میں بانٹ کر وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے مسلمانوں وقت کی اہم ضرورت ہے کہ دل کے اندر غیروں کا درد پیدا کرو دل کے اندر غیروں کا جذبہ پیدا کرو ہمدردی پیدا کرو خود کے لیے کتا بھی جی لیتا ہے خود کے لیے سور بھی جی لیتا ہے سور کے خود خون جسم میں بھی خون دوڑتا ہے لیکن وہ کس لیے اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے اپنی برادری کو پالنے اور پرورش کرنے کے لیے مسلمان نوجوان کے جسم میں بھی خون دوڑتا ہے وہ فلسطین کا خیال کرنے کے لیے وہ بابری مسجد کا خیال کرنے کے لیے وہ گجرات کا خیال کرنے کے لیے وہ فرمود متعلق جیسے لوگوں کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں اسلام پر حملہ ہوتا رہے مسلمانوں وہ اسلام پر قرآن پر حملہ ہوتا رہے نبی کی تو توہین ہوتی رہے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور خاموش بیٹھا رہے یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے ایک وقت وہ تھا کہ مراد آباد کی تاریخ کے اندر جب بین باجا لے کر جب ایک قوم کے لوگوں نے مسجد کے سامنے سے گزرے تو مسلمان اس پر مرنے تلنے کے لیے جمع ہو گیا اور اس کے لیے تیار ہو گیا آج وہ وقت آیا ہے کہ ہر مسجد کے داخلی گیٹ کے اندر اور ہر مسجد کے صدر دروازے میں یہ اعلان لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے موبائل فون کو بند کر لو لیکن قرآن شروع ہوتی ہے ما حاملہ علی کل قرآن علی تشخا یہاں دوسری رکعت کے اندر ایک مسلی کا موبائل بچتا ہے جس میں ڈھیروں چماروں کافروں مشرکوں کے رنگ ٹون کے گانے بچتے ہیں حرام زادیوں اور رنڈیوں کے گانوں کے بول اس کے اندر آتے ہیں مسلمانوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تم نے گانوں کو نہیں بھلایا تم نے فلموں کو نہیں بلایا تم نے ڈراموں کو نہیں بلایا تم نے ٹی وی کو نہیں بلایا آج دن کے اجالے میں کوئی ہمیں مارنے کی بات کرتا ہے آج دن کے اجالے میں کوئی ہمارے مدرسے کو جاننے کی بات کرتا ہے آج دن کے اجالے میں یہ کہتا ہے کہ تالیبانی ازم جو ہے دیوبند پال رہا ہے طالبان کو ایک گالی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے سیمی کو ایک گالی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ماؤ نوازوں نے ستر سے زیادہ ہندوستان کے جان باز سپاہیوں کو شہید کر دیا ہندوستان کی کوئی اور ہندوستان کی کوئی تنظیم ان کو دہشت گرد کہنے سے کترا رہی ہے بلکہ ان کو دعوت دے رہی ہے آؤ ہم مل کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہندوستان کے سپاہیوں کا قتل عام کرتا ہے جنتا کی لاشیں بچھاتا ہے عورتوں کو بیوہ کرتا ہے بچوں کو یتیم کرتا ہے پولیس اسٹیشن کو اجاڑتا ہے ریلوے اسٹیشن کو کٹنپ کرتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ آؤ بات کریں اور جن کی مسجدوں میں بم رکھے جاتے ہیں اور جن کی کی درگاہوں میں بم رکھے جاتے ہیں جن کی شب برات کے بعد بم رکھے جاتے ہیں آگرہ میں شب برات کو رکھا گیا مالیگاؤں کے اندر رکھا گیا قتل وہ کرے اور الٹا ثواب بھی وہ لے کر جائیں مال ہمارا لٹے جان ہماری لٹے اور عزت بھی ہماری جائے اور نوجوانوں کا ہمارے قید کیا جائے مسلمانوں سوچ کی دھارا بدلنے کی ضرورت ہے فکر کی دھارا بدلنے کی ضرورت ہے اب تک خود کے لیے زندگی گزارتے تھے اب ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیے شریعت متحرہ نے میرے آقا نے میرے محبوب نے مسلمان کی جو تعریف کی اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو ساری رات نماز پڑھتا رہے مسلمان وہ ہے جو ساری زندگی دن میں روزہ رکھتا رہے آقا نے فرمایا المسلم من سلیم المسلمسانی ویدی مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ کرے مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی ہمدردی کرے منم لم یوقر کبیرنا ولم سغیر صغیرنا فلیس منا آخا نے فرمایا جو بڑوں کے بارے میں خیال نہ کرے اور جھوٹوں پر شفقت نہ کرے بچوں پر رحم دلی کا معاملہ نہ کرے یہ کون سی رحم دلی ہے کہ ان پھولوں کو کھلنے سے پہلے بموں سے ان کو اڑا دیا گیا یہ کون سی بڑوں کی تعظیم ہے کہ بوڑھوں کو مسجد میں جاتے ہوئے ان کا قتل عام کر دیا گیا اور ان کے جسم کے پرکھ اڑا دیے گئے کیا نہیں یہ بڑوں کی تعظیم نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے ہم خاموش بیٹھے بچوں کو ان کی ماؤں کے گود سے چھین کر ان کی گول ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے اور مسلمان خاموش بیٹھے نہیں مسلمانوں کچھ سوچنا پڑے گا میں نے آپ کو بتایا سوچ کی دھارا یہ ہے اور تفکر یہ ہے اور اپنی زندگی کی دھارا کو بدلنا یہ ہے اپنے لیے جیتے تھے کتا اور خنزیر بھی اپنے لیے جیتا ہے یہ امت اپنے لیے جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئی کن تم خیر امتی نوکری جت تامرون بالمعروف وتنہون بل المنکر وطن ہو نہ انل تم بہترین امت ہو جو تم نکالے گئے ہو اور لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ہماری روزی کو اللہ نے لکھ دیا ہماری عمر کو اللہ نے لکھ دیا ہماری زندگی کو اللہ نے لکھ دیا ہماری موت کو اللہ نے لکھ دیا نہ موت پہلے آ سکتی ہے نہ موت بعد میں آ سکتی ہے نہ موت دو مرتبہ آ سکتی ہے تو پھر مسلمانوں کیا وجہ ہے کا صرف سڑکوں پر جا کر احتجاج کرتے رہ جاؤ گے وہ متعلق کو گرفتار کرو اس پر مقدمہ چلاؤ ایک دن فساد ہوا اور دوسرے دن اور آپ میمورینڈم لے کر گورنر کے پاس چلے گئے گورنر صاحب ہمارے گھروں کو بچاؤ ہماری ماؤں کو بچاؤ ہماری بیٹیوں کو بچاؤ ہمارے نوجوان جو گرفتار ہیں ان کو چھوڑاؤ مسلمان بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوا مسلمان غیروں کے سامنے ہاتھ پسارنے کے لیے پیدا ہوا قرآن تو کہتا ہے وان تم ان کن تم بنی ولا تہین ولا تہزن غم کرنے کی ضرورت نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تم سر بلند ہو اگر تم صاحب مسلمان ہو آ جاؤ ایمان کی طرف آ جاؤ اسلام کی طرف آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ کعبے کی طرف آ جاؤ نبی کے روزے کی طرف آ جاؤ محبوب کی سنتوں کی طرف آ جاؤ محبوب کی اداؤں کی طرف ارے آج اتنا زلیل ہو گیا ہے مسلمان اتنا ہار ہو گیا ہے اتنا نچلے سطح پر آ گیا ہے کوئی دیکھو اولاد کا غلام کوئی دیکھو جورو کا غلام کوئی دیکھو مال کا غلام کوئی دیکھو دولت کا غلام کوئی دیکھو دکان کا پجاری کوئی دیکھو مکان کا پجاری مسلمان مکان کی پوجا کے لیے پیدا ہوا جورو کی پوجا کے لیے پیدا ہوا کیا تو نہیں جانتا میرے آقا نے فرمایا آج سے ایک بات میسج کر کر بھیجو ایس ایم ایس کر کر کائنات کے مسلمانوں کو بتا دو جو مسلمان نبی کا نہ ہو سکا جو مسلمان خدا کا نہ ہوا اور وہ جورو کا غلام ہوا وہ جورو کا غلام نہیں نہیں وہ شیطان کا پجاری ہے یہ بات میں اپنی طرف سے میرے بڑے مفتیان کرام اور میرے باپ کی طرف سے نہیں یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کون سا جمعہ ہے جس میں میں نے تم سے منع نہیں کیا کہ تم جورو کے غلامی کے توق کو گلے سے نکالو اولاد کی محبت کی توق کو گلے سے نکالو مال و دولت کو طلاق دے دو دنیا کو طلاق دے دو داڑھی کی بات عورت کی پردے کی بات نماز کی بات وہ کون سا جمعہ ہے جس کے اندر یہ بات نہ آئی ہو کان کھول کر سن لو میرے آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا عبادت الشیطان کہ عورتیں جو غیر دیندار ہیں جو عورت اپنے خامین کو غلام بنانے کی فکر کرے اپنے خامین کو اپنی رسی کا لڈو بنانے کی فکر کرے اپنے خامین کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کو نچائے اور اس کو تڑ پائے وہ عورت دیندار ہو سکتی ہے وہ نمازی ہو جائے وہ روزے دار ہو جائے وہ تلاوت والی ہو جائے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں میری بیگم تو نماز پڑھتی ہے میری بیگم روزہ رکھتی ہے تلاوت کرتی ہے ارے دین اور آگے بھی تو کچھ ہے اب اپنے خامین کو خامین سمجھنا اولاد کو اولاد سمجھنا میرے آخا نے فرمایا اگر دنیا میں خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خامین کے لیے کیا کرے یہ بھی تو دین ہے یہ بھی تو نبی کا فرمان ہے یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا کہ آج یوں کہہ رہا ہے اگر دنیا میں خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے ہوتا اگر کسی کا طواف کعبے کے بعد کسی کے لیے ہوتا میں کعبے کو چھوڑ کر بیوی کا طواف کرتا میں خدا کو چھوڑ کر عورت کا سجدہ کرتا یہ الٹا معاملہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اور آخا نے فرمایا انسا عبادت و شیتان یہ جو غیر دیندار عورتیں ہیں یہ شیطان کی پھندے ہیں ان کے پھندے میں جو جاتا ہے وہ شیطان کا گرفتار شدہ قیدی ہے وہ شیطان کا پجاری ہے تو جو جورو کا غلام ہے وہ شیطان کا پجاری ہے جو جورو کا غلام ہے شیطان کی رسی اس کے عزو پر اور اس کے گلے کے اندر پڑی ہوئی ہے مسلمانوں میں کہہ رہا ہوں جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر رکھو عورت کا ایک مقام ہے بیٹی کا ایک مقام ہے بہن کا ایک مقام ہے ماں کا ایک مقام ہے ٹوپی سر پر رکھی جاتی ہے جوتا پیر میں پہنا جاتا ہے آپ نے جوتے کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور ٹوپی کو اٹھا کر آپ نے پیروں تلے لا لیا یہ خیانت ہے بیوی بیوی ہے اس کے حقوق ہے اور اس کی محبتیں ہیں اور اس کے عشق کا دائرہ ہے اس کو اس کے بارڈر کراس کرو گے اگر ہندوستان کا بارڈر کراس کرو گے تم دہشت گرد کہلاؤ گے اور تم پر فائرنگ ہوگی تمہیں بی ایس ایف معاف نہیں کرے گا تو بیوی کا جو ہے بارڈر کراس کرو گے شریعت کے فرشتے معاف نہیں کریں گے اور جورو کے غلام فائرنگ کریں گے وہ شیطان کے پجاری تو جو بیوی کا غلام ہوتا ہے وہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے اور شیطان کے پجاری کی نماز بھی قبول نہیں روزہ بھی قبول نہیں شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا اب تو اللہ کے ماننے والے اب شیطان کو مانے تو جو شرک کرتا ہے تو جو شرک کرتا ہے فقط حبیتا عمل اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے تو کہاں جورو کے پھندے میں اولاد کے پھندے میں مال کے پھندے میں دولت کے پھندے میں دنیا کے پھندے ارے توڑو یار توڑو آؤ آؤ نبی کی فکر کرو دین کی فکر کرو قوم کی فکر کرو ملت کی فکر کرو قیدیوں کی فکر کرو شہیدوں کی فکر کرو مجاہدوں کی فکر کرو عالم کے وہ مسلمان جن کا جینا مرنا ہمارے لیے ہے ہماری بیویوں اور ہماری عورتوں کے سر پر آنچل ڈالنے کے لیے سترہ سترہ سال کا نوجوان فدائی حملہ کر کر اپنے جسم کے فرق سے جو اڑا رہا ہے ان کے گھر کی فکر کرو جو مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کی فکر کرو جو ہمارے نوجوانوں کی قیدوں سے رہائی کی فکر کرتے ہیں ان کی فکر یہ کیا ہے کتا بھی اپنے ہڈی کا دیوانہ سور بھی اپنے پاخانے کا دیوانہ تو ہم بھی اپنی دولت اور جورو کے دیوانے اس کتے اور سور میں اور ہم میں کیا فرق رہ جاتا ہے چھی چھی آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے آفیشل آدمی ہیں آپ بڑے رائل فیملی کے آدمی اور اتنا تھرڈ کلاس کتے اور سور کا کام کرتے ہیں کتے اور سور کے کام سے ہٹ کر میاں ذرا غیروں کی فکر کرو ذرا اڑوس پڑوس کی فکر کرو ذرا ملک کی فکر کرو ذرا قوم کی فکر کرو ذرا بابری مسجد کی آواز کو سنو ذرا مسجد اقسا کی آواز کو سنو ذرا شہیدوں کے گھروں کے رونے اور بل بنانے اور تڑپنے کی سزا کو سنو جو قید و بند کی صحبتیں گزار رہے ہیں ان کے گھروں کی چیخ و پکار کو سنو یہ زندگی انسانیت کی زندگی ہے یہ زندگی مسلمانوں کی زندگی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے حضرات انصار ہجرت کر کر مدینہ طیبہ گئے آپ جانتے ہیں کہ مواقع کا معاملہ آپ نے کیا مواقع کہتے ہیں مکہ مکرمہ کا ایک فرد اور مدینہ طیبہ کا ایک انصار یہ مہاجر ان دونوں کو نے بھائی بھائی بنا دیا کیسے بنے تھے بھائی بھائی دو دکان تو ایک دکان اپنے لیے ایک دکان دے دیا دو مکان ایک مکان اپنے لیے تو ایک مکان دے دیا حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے اپنی بیویوں سے کہا اور اس جو ہے مہاجر بھائی سے کہا اگر تم چاہو تو جس بیوی کو چاہو پسند کر لو میں اس بیوی کو طلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا اس کو کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں ایسار اس میں زندگی کا مزہ ہے صاحب غیروں کے لیے جینے میں غیروں کی خدمت کرنے میں روزی مقدر ہے زندگی مقدر ہے موت مقدر ہے چاہ کر ایک دانہ بڑھا نہیں سکتے چاہ کر ایک قطرہ کم نہیں کر سکتے چاہ کر زندگی کا ایک لمحہ آگے نہیں بڑھا سکتے چاہ کر ایک گھنٹہ دنیا سے تنگ آ کر جا نہیں سکتے جب ساری چیزیں مقدر ہیں تو ڈرنا کس بات کا آ جائیے میدان میں نعرہ لگائیے ان سلاتی و و مماتی للہ وہ العالمین میرا جینا میرا مرنا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میری نماز میری قربانی میرا دن میری رات میری جوانی کے لمحے آج کرتے ہیں نئی تنظیمیں ختنہ کرانے کی تنظیم ستر پر پانچ فیصد مار کر کھا لیا پچیس فیصد خطہ میں لگایا میلاد کرانے کی تنظیم اسکولوں میں نوٹ بک بانٹنے کی تنظیم ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں میلاد اور اصلاح معاشرہ کے نام پر دل سے جلوس کر کر پیٹ پالو کتوں کو ہم جانتے ہیں دین اور شریعت کو آڑ بنا کر اپنی آل اولاد کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈالنے والوں کو ہم جانتے ہیں نہیں یہ زندگی جس کو اپنا پیسہ اپنی دولت کام نہیں آئی مرتے ہوئے آدمی حسرت کے ساتھ اپنی دولت کو دیکھتا رہ جاتا ہے وہ دولت اس کے کام نہیں آتی قبر میں نہیں جاتی تو غیروں سے ہڑپا ہوا مال چوری سے لگا نکالا ہوا مال خیانت کی لی ہوئی زمین کہاں سے کام آئے گی جب اپنا کمایا ہوا کام نہیں آ رہا ہے تو غیروں کی چیز کہاں سے کام آ سکتی ہے نہیں میرے بھائی ایمان بنا ایمان بنا یہ دنیا ملون ہے اور اس دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ملون ہیں دیکھ جنت انتظار کر رہی ہے دیکھ روح ہماری وہاں جانے کے لیے اللہ کے عرش پر جانے کے لیے بے چین ہے ارے بے وقوف ہے اس گندی دنیا میں اس و نفاس کے ماحول میں اس کینسر کے اس ایڈس کے اس برین ٹیومر کے اس بی پی کے اس ہارٹ اٹیک کے اور اس بلڈ کینسر کے اور طرح طرح کی بیماریوں کے ماحول میں سڑی ہوئی جھوٹ مکار عیاری فریب چھوٹی چھوٹی بچیوں کی محفوظ نہیں دلی کے اندر ٹافیاں بیچنے والی ایک عورت جو اسکول کے اندر ٹافیاں بیچتی ہے پچاس لڑکیوں کو جن کی عمریں سات آٹھ سال ہیں سات آٹھ سال کی عمروں کی بچیوں کی اسمت جس دنیا میں محفوظ نہیں اس دنیا میں تو دینا جینا چاہتا ہے اگر دنیا میں کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے اور دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے اور کوئی ایسی حکمت عملی لے میری جان لے لے میری روح لے لے میں نہیں جینا چاہتا جس دنیا کے اندر بچوں کی آبرو محفوظ نہ رہے ماؤں کی عزت محفوظ نہ رہے سجدگاہ کے اندر رام للہ کی مورتی رکھ دی جائے اور قبلے کے اندر یہود و نصارہ کے قدم جائے جعلی فلم بنا کر دنیا کے مسلمانوں کو دھمکائے یہ کون سی زلیل دنیا ہے وہ جنت وہ ہے کہ وہ فیحا ماں انفس وہ تلز الہیل نف جو چاہے گا وہ ہوگا آم جو چاہے گی وہ ہوگی ارے نادان اس جنت کو چھوڑ کر جہاں بہتی نہریں جہاں یاقوت کا محل جہاں زمرد کا محل جہاں تیرے سر کے اوپر ہیرے جواہرات اور سونے کا داج رکھا جا رہا ہے جہاں ادلا جنتی کو سب ہزار بیویاں دی جا رہی ہے نادان بے وقوف یا تو یہ کہنا کہ نبی نے جھوٹ کہا جنت نہیں ہے آخرت نہیں ہے یا یہ کہنا کہ مجھے اس دنیا نے جادو کر دیا اس جادو کے جال کو مکر کو نکال کر پھینک اس دنیا کو طلاق دے دیکھ جنت میں کتنے مزے ہیں دیکھ نبی اپنے ہاتھوں کے اندر حوض کوسر کا جام لے کر مشتاق ہے اپنی امت کو پلانے کے لیے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر وہ گئے اور پھر جنت کی ایک ہور نے ان کو لا کر پیالہ پلایا ساری زندگی وہ اپنے نیچے ہونٹ کو چاٹتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا اپنے نیچے ہون کو چاٹتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کھور میرے قریب آئی اور اس میں کوئی پیالہ تھا اور اس میں جنت کا کوئی مشروب تھا یا حوض کوسر کا پانی خدا جانے میرے قریب لائی تو دوسری ہور نے جھپٹ لیا اور کہا کہ نادان یہ ابھی شہید ہونے والا نہیں ہے یہ کہہ کر صرف اس پیالے کا سو کا حصہ لگا تھا آج تک میرے اس ہوٹ میں جنت کے مزے آ رہے ہیں جس کے ہونٹ پر جنت کے پیالے کا سوکھا حصہ لگا وہ ساری زندگی جنت کے مزے لیتا رہا تو جنت کی نہر میں ڈوبے گا تو جنت کی نہر میں ہوتا مارے گا اس حور سے ملاقات کرے گا اس سے مسافہ کرے گا اس سے بیٹھ کر تخت پر بات کرے گا نادان کن رنڈیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے بے وقوف کن زادیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے دیکھ دیکھ یہ جنت ہے علم و انم الحیات دنیا لئیب و لہ و زینتوں و تفاخر ارے یہ لہ و نئیب ہے یہ ہے اور یہ دھوکہ ہے اس کے پیچھے بڑھ جاتا ہے اور وہ جنت جس کی کشاد زمین آسمان سے زیادہ اور جس کے اندر خوبصورتی حسن ارے نادان بے وقوف ہے تیرا ایمان نہیں بنا تیرا یقین نہیں بنا چھوڑ دے چھوڑ دے بیوی کام نہیں آنے کی اولاد کام نہیں آنے کی مال و دولت کام نہیں آنے کا خود غرضی کتے اور سور اور لومڑی تو نہیں ہے تو لومڑی نہیں ہے تیری اما تیرا باپ لومڑی کی نسل میں نہیں آتا تیری اماں تیرا باپ سور کی نسل میں نہیں آتا تیری اماں تیرا باپ کتے کی نسل میں نہیں تیری اماں انسانوں میں تیرا باپ انسانوں میں انسانیت کے کام کر کے چلے جا لومڑی کے کام مت کر خود کی زندگی جیا اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جا کر پوچھا عبد الرحمان شیٹ صاحب کو کو جانتے ہیں نہیں نہیں بھی جانتا وہ اپنے اپنے لیے لیے جیا مر گیا ارے ابھی کسی روٹی کھلایا ہوگا کسی کو صدقہ دیا ہوگا تو چار آدمی جاننے والے محلے میں بیس سال سے رہتا ہے کہتے ہیں کہ محلے والے نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے کبھی کسی غریب کو تو نے دیکھا نہیں کسی غریب کو پوچھا نہیں کتے سور کی طرح گھر میں چھپا چھپا کر ہڈی کو کھاتا رہا غلازت پر پڑتا رہا کون تجھے جانے گا مر مر جائے گا اور پھر اس کے بعد تجھے درود اور فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے ہو زندگی تو وہ ہے جو اوروں کی فکر میں ہو زندگی تو وہ ہے جو اپنے سینے کے اندر اوروں کا غم رکھے فکر رکھے ایک بات یاد رکھو ہمارے کوٹے کے اندر ہمارے مقدر کے اندر ہاسپٹلوں کا پھرنا لکھا ہے مصیبتیں لکھی ہیں ایسا نہیں کہ دنیا مصیبت سے خالی ہے یہ دنیا آلام سے خالی ہے پریشانیوں سے خالی ہے اس پریشانی کو غیر کے لیے صرف کر دیا یعنی آپ کسی کی پریشانی میں مدد کے لیے چلے گئے کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے چلے گئے کسی قیدی کے مدد کے لیے چلے گئے تو آپ کی زندگی میں جو مصیبت کا کوٹا تھا وہ جا جا کر وہ کوٹا کم ہو گیا لیکن آپ نے کسی کی مدد نہیں کی کسی قیدی کے پاس نہیں گئے کسی مصیبت زدہ کے پاس نہیں گئے کسی بیمار کے پاس نہیں گئے وہ کوٹا آپ کو خود بیمار ہو کر بھگتنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں بات وہ کوٹا خود آپ کو قید میں جا کر بھگتنا پڑے گا وہ کوٹا خود آپ کو عدالت کے چکر کٹ کوٹا تو لکھا ہوا ہے ہماری پیدائش سے پہلے رب کائنات نے ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہمارے مقدر کو لکھ دیا مسائب کو لکھ دیا نعمتوں کو لکھ دیا بیماروں کو لکھ دیا صحت کو لکھ دیا جوانی کو لکھ دیا اب جو لکھ دیا تو نہیں اسی بنا اللہ کتب اللہ جو لکھا دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی اب اگر یہ وقت عبادتوں میں لگ گیا یہ وقت خدمت خلق میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ وہ کوٹے کو کم کرتا چلا جائے گا کتے اور سور اور لومڑی اور اجدے کی خود گرزی زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کہے گا کوٹا تو پورا ہونا ہے ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے ہیں صاحب پیر کے اندر رسی بنی ہوئی ہے بٹ پین لگا ہوا ہے وہی پیشاب ٹپک رہا ہے وہی پاخانہ ٹپک رہا ہے روح جا رہی ہے ہندو نرسیں سامنے ہیں ہندو ڈاکٹر سامنے ہیں بجائے پاکیزہ ماحول میں زمزم کے خطرے زبان میں جانے کے اور کلمہ طیبہ نکلنے کے ٹی وی چل رہی ہے ہندو ڈاکٹر ہیں ایڑیا مار مار کر وہ جو ہے نعرے مار مار کر ہے میرا مال ہے میری دولت ہے میرے بچے ہے میری بیوی یہ کہہ کر یہ کہہ کر جانا بہتر ہے یا کلیمہ پڑھ کر سجدے میں اپنی روح کو نکالنا بہتر ہے فیصلہ آپ کیجیے اگر آپ نے دوسروں کے لیے زندگی گزاری کن تم خیرہ امت نخری جتل ناس کا نمونہ بنے اگر آپ ان سلاتی منسو کی رب العالمین کا مجسم پائی کر عمل بنے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نوبت نہیں لائے گا اللہ یہ وقت نہیں لائے گا یہ وقت کیوں لائے گا کوٹا پورا کرنا ہے تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا حدیث حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنی زندگی میں سے فارغ کر کر کچھ وقت میرے لیے لگا دے میں تیری زندگی کا وکیل و کفیل بن جاؤں دیکھوں گا کون تیری طرف انگلی اٹھائے گا دیکھوں گا کون تجھے ستائے گا دیکھوں گا تیرا کون بال بینگا کرے گا میرے لیے تو وقت کو فارغ کر دے میرے بندے اگر تو میرے دربار سے منہ موڑے گا اور کہیں اور کی طرف رخ کرے گا میں تجھے اس کو اسی چیز کی طرف حوالے کر دوں گا پھر کل تو چیخے گا چلائے گا پکارے گا میں تیری طرف دھیان نہیں دوں گا فسکرو نہیں ہسکر کم تو مجھے یاد کر مصیبت کے وقت میں تیری مدد کروں گا وشکرو لی اور میرا شکریہ ادا کر بلا تک فرون نہ شکرانہ بن اور اگر تو دنیا کا کتا ہو کر رہا اور میری طرف اپنی زندگی اس میں سے وقت کو فارغ نہیں کیا تو یاد رکھ لینا پھر برے وقت کے اندر میں ساتھ دینے کا دیکھیں گے کون سی پولیس تیری مدد کرتی ہے کون سی ملٹری تیری مدد کرتی ہے کون سامان اور دولت تجھے ساتھ دیتا ہے تو حضرات ہماری زندگی کی جو کامیابی ہے وہ نبی کے طریقوں پر اور ہماری زندگی کی کامیابی ہے اس کا راز یہ ہے سکھ لانے کا چین لانے کا امن لانے کا کہ ہم اپنی زندگی کو غیروں کے سکھ کے لیے غیروں کی فکروں کے لیے غیروں کی راحت کے لیے غیروں کے آرام کے لیے پڑوسی کی فکر کے لیے عالم کی فکر کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں تب جا کر چین آئے گا امن آئے گا سکون آئے گا اور راحت آئے گا دنیا کی سر بلندی اور آخرت کی سر بلندی اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے معاملات کے اندر کہ جہاں عزت ملنے کی کوئی امید نہیں اللہ تبارک تعالیٰ عزت کے دروازوں کو کھول دے گا اور اللہ یہ جو اللہ مخرجا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے عزت کے راہوں کو روزی کے راہوں کو کھول کر رکھ دے گا ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کے دربار کے اندر چوری ہو گئی اور اتفاق سے جب چوری ہوئی ایک لنگڑے نے چوری ایک لنگڑا تھا اور ایک اندھا تھا ناممکن تھا کہ بادشاہ کے اس خزانے تک لنگڑا جا سکے اس لیے کہ پیر سے لنگڑا اور بادشاہ کے اس خزانے کو اندھا دیکھ سکے اس لیے کہ آنکھوں سے معذور لیکن چوری انہوں نے ہی کی اور اس زمانے کے ایک عالم ایک عارف بلّہ ایک فقیر نے اس مسئلے کو حل کیا کہ اس چوری کو لنگڑے ہی نے کیا اس چوری کو اندھے ہی نے کیا چور یہی ہے سوال یہ ہے اس مال تک رسائی لنگڑے کی نہیں ہو سکتی اور اندھا دیکھ نہیں سکتا تو بادشاہ کے خزانے سے وہ مال ان لوگوں نے کیسے چرایا اور تھے یہ دونوں تیسرا کوئی تھا نہیں تو تیسرا تو چور ہونا طے نہیں چور ان کا ہونا طے ہے تو اللہ تعالیٰ جب حکمتیں دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر راستے کھولتے ہیں ایسی ایسی چیزیں کہ دنیا کی عقلیں جہاں پر ختم ہوتی ہیں اللہ فراست کے دروازے کھول دیتے ہیں اس سوال کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے خود غرضی اپنے لیے جینے کی جو نفس پرستی کی خواہش کی زندگی ہے اللہ ایسے جو ہے زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ایسار والی زندگی اور تقوی والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ